اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری مک میں آ جائیں یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنی مالوں کے عوض تلاش کرو قبلاتے ناپان گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہرن ہیں دو اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جاوے تو اس میں گنا ناؤ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے